الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد اور اللہ تبارک و تعالی یرف اللہ الدین العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وتعوذوا من علف لا ينفع صدر جامعہ اور شہر حیدرآباد کی سب سے قدیم علمی اور صرفی شخصیت شیخ مظفر حسین مدنی حفظ اللہ شہری جمعیت کے امیر شیخ شفیق عالم جامعی صاحب حفظ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما معزز رضی وقار علماء کرام مدرسین مدرسات اور عزیز طالبات جامعہ داول فرقان شہر حیدرآباد کی سب سے قدیم سلفی درسگاہ ہے آج دوسری بار اس جامعہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس جامعہ کی خبریں شہر حیدرآباد سے جو ہمارے متعن شہر جبیل کے اندر موجود ہیں بالخصوص عبد الرحمان غوری خان صاحب ان کے ذریعے سے اس جامعہ کی نشاطات اور ان کی سرگرمیوں کے تعلق سے علم ہوتا رہتا ہے گشتہ بار جب زیارت کا موقع ملا تھا تو اس جامعہ کے عظیم مخلص اور خادم جناب عبد الرافع صاحب بھی تھے جو ان دنوں ہمارے درمیان نہیں ہیں انہوں نے بڑی لگن اور خلوص اور محنت کے ساتھ اس جامعہ کو اپنی خدمات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اور کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے خاص فرمائے آپ سب لوگ بہت خوش نصیب ہیں قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ ایسے جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں اس اسلام کی دعوت اور تعلیم دی جا رہی ہے جو اسلام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا آج دنیا میں اسلام کے تہتر نسخے ہیں ان تہتر نسخوں میں یا صورتوں میں صرف ایک ایسی صورت اور نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے آپ وہ علم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے جامعہ دار دار فرقان کا انتخاب کیا اور یہاں منہج صرف کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی بہتر جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا اسلام کے اندر فرقہ ہے لیکن وہ فرقہ حق والوں کا فرقہ لفظ فرقہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے کسی بھی فرقے کی حقانیت یا اس کے برحق ہونے کا اس کے جو اصول اور عقائد ہیں ان کی روشنی میں اس کی تعین ہوتی ہے کوئی بھی لفظ فی نفس سے ہی غلط نہیں ہوتا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے حزب اللہ کا ذکر کیا اور حزب الشیطان کا بھی ذکر کیا ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت تو لفظ حزب نہ مقدس ہے نہ مذمم نہ اس کی مذمت کی گئی اس حزب کی اس جماعت کے عقائد کیا ہیں ان کے اعمال کیا اصول اور ضوابط کیا ہیں اس کے مطابق حزب کی تعین کی جاتی ہے اور حزب کے بارے میں یا اس جماعت کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھا جاتا ہے تو آپ خوش نصیب الحمدللہ للہ جامعہ داول فرقان میں زیر تعلیم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کا ذکر فرمایا تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت کے اندر جائے گا تو آپ نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی آج کے دن میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے آج کے زمانے کا اسلام معتبر نہیں ہے نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے نبی کے زمانے میں صرف ایک فرقہ تھا فرقہ صحابہ کا ایک جماعت تھی صحابہ کی جس جماعت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی ان کو تعلیم دی تھی وہی ایک فرقہ اور ایک جماعت تھی بعد میں اسلام کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے تہتر تک ایک جو برحق ہے اس کو لے کر کے تہتر فرقے تو اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام معتبر ہے آج اسلام کے نام پر شرک توحید کے نام پر شرک عقیدت کے نام پر شرک یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ظاہر بات ہے اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام وہی معتبر ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جس پر آپ کے صحابہ تھے کیونکہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں ہمارے لیے حق کا معیار ہیں منو آمن و میں امن تم بھائی ہی تدو اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے یہ ایمان لائیں تب تمہیں ہدایت ملے گی یہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہیں طبی سبھی اناب علیہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میری طرف عنابت کی رجوع کیا ان کے راستے کو اپنائیے ان کے منہج ان کے راستے اور طریقے کو اپنائیے من انابا علیہ میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان کیا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف عنابت کی سب سے پہلے پہلے اسلام لانے والے ہیں وہ قرآن میں جہاں بھی مسلمین مومنین مسلحین مخبتین منیبین یا آمن یا مسلحین جو بھی الفاظ اور قاب اور ہدایات کہے گئے ان سے سب سے پہلے پہلے صحاب کرام اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ اور راہ اور ہدایت کا معیار ہیں اللہ رب العالمی ان کو معیار ہدایت قرار دیا ہے لہذا خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسی جگہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو آپ کو سلط کے منحص پر قائم رہنے اس کو اپنانے ان کے اصول اور ضوابط کو اور اس کی طرف دعوت دینے کی آپ کو تعلیم دیتے ہیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اسلام آج کے دور میں بذات خود یہ کوئی نعمت نہیں ہے وہ اسلام نعمت ہے جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا کیونکہ بہتر فرقے جہنم کے اندر جانے والے ہیں اس میں کچھ ہمیشہ رہیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے شرک وغیرہ نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لائے گا لیکن وہ جائیں گے جہنم کے اندر لہذا اسلام اگر انسان توحید خالص پر قائم ہے اور شرک سے بچتا ہے سلب صالحین کے منہج اور عقیدے پر قائم ہے وہ اسلام نعمت ہے عند اللہ وہ اسلام جو اللہ رب نے اوپر سے بھیجا ہے وہ اللہ رب العالمین کو دین محبوب اور پسند ہے وہ غیر اسلام دینا فلح بلامن اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا دن اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے صرف ایک دین بھیجا ہے ایک اسلام بھیجا ہے دنیا کے اندر ہست آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک ایک دین دنیا کے اندر آیا ایک سے زیادہ دین دنیا کے اندر نہیں آئے شریعتیں تھیں لیکن دین ایک ہی تھا اور وہ دین توحید جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی ولقد بعد نافیق المت رسول عبد اللہ و الطاغت کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ جاؤ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف دعوت دو اور تعبت کی عبادت سے بچاؤ تعبت جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بات کی جائے اور اس سے خوش ہو اس کو تعبت کہا جاتا ہے اگر وہ خوش نہیں ہے تعبت نہیں ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے خوش نہیں ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عزیر علیہ السلام کی یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور بہت ساری شخصیتوں کی عبادت کی جاتی ہے بہت سارے پیر و فقیروں کی بات کی جاتی ہے وہ عبد القادر جیرائن رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ پکارتے ہیں جبکہ وہ سلفیت کے منج سلف کے بردار تھے توحید و سنت کے علمبردار تھے عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کے نام پر باقاعدہ صوفیوں کا قادری یا فرقہ ایک وجود میں آ گیا ہے تو ان کی عبادت سے خوش نہیں تھے وہ لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا تو تاغوت وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی عبادت سے وہ خوش ہو ایسے لوگوں کو تاغوت کہا جاتا ہے یا وہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ میری عبادت کیجیے وہ تعبت ہے تو توحید یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے توحید خالص شرک سے اجتناب اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حکم و اللہ ولا تو شریک بے شیا اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو سور فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس سور فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا اور اس طریقے سے سلف صالحین کا اور ان کے منہج کا ذکر کیا ہے جیسے پہلے لوگ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ لوگ ہمیشہ توحید کی باتیں کرتے ہیں اور شرک سے اجتناب کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے آج ہم سلفیوں اور الحدیثوں کو لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ صرف منہج اور منہج کی بات کرتے ہیں حالانکہ منہج موجود ہے اسی دن سے جس دن سے اسلام موجود ہے کیونکہ منہج کہتے ہیں راستے کو اور کون سا راستہ آپ اپنائیں گے اس راستہ وہ کون سا راستہ ہے اگر وہ راستہ سلب صالحین کا ہے تو جنت کا راستہ ہے اگر وہ راستہ سلب صالحین کا نہیں ہے تو جنت تک وہ راستہ قطن انسان کو نہیں پہنچائے گا اللہ رب العالمین نے سور فاتحہ کے اندر ذکر کیا منہج کا جو قرآن کی سب سے افضل صورت ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے رکعت کے اندر دن سرات المستقیم اللہ تعالیٰ تو ہمیں سرات مستقیم کی طرف ہدایت فرما سرات الدین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا منہج جس پر تیرا انعام ہوا منہج شراط سبیل نہج سب ایک معنی میں ہے سب کا معنی راستہ ہے سرات الدین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ لاہر برامن انعام ہوا ہم اسی منحص کی دعوت دے رہے ہیں سبق صالحین کی منحج کی یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے اور ایسی خوبی ہے کہ ہم اس خوبی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہمارا قر امتیاز ہے ہماری پہچان ہے انسان اگر اپنی شناخت کھو دے اس آدمی کا وجود ختم ہو جاتا ہے ہماری شناخت ہے توحید خالص سے اتباع سنت سے صلب صالحین کے عقیدے اور ان کے منہج اور ان کے فہم سے کیونکہ دین کو ہمیں انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے جو دین اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی اور دین کو سمجھنے کے لیے تمام ذرائع کے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی اللہ نے قرآن کی حفاظت کی حدیثوں کی حفاظت کی صلب صالحین کے منہج ان کے اصول اور ضابطے کی بھی حفاظت فرمائی صحابہ کے آثار بھی ہمارے لیے محفوظ ہیں ان کو بھی اللہ رب الامی نے حفاظ فرمائی نبی کی حدیثوں کو اللہ رب الامی نے محفوظ کیا کیونکہ قرآن پر انسان حدیث کے بغیر عمل نہیں کر سکتا حدیث کے بغیر انسان دین میں ایک انچ برابر بھی نہیں چل سکتا ہے قدم قدم پر انسان حدیثوں کا محتاج ہے اگر کوئی آدمی صرف قرآن کی بات کرے اور صرف قرآن ہی سے درس کی بات کرے کہ آپ ہمیں قرآن سے خطاب کیجئے ایسا آدمی بداتی ہے حضرت عمران بن حسین مشہور صحابی رسول ہیں ان سے کسی نے کہا کہ ہم سے قرآن میں آپ درس دیجئے قرآن بات کیجئے انہوں نے کہا کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نماز کتنی رکاتے ہیں کیسے پڑھنا ہے اور کس میں کیا پڑھنا ہے یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں لہذا اگر کوئی قرآن کی صرف بات کرے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے یا ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے انسان گمراہ انسان ہے اور ایسے آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہے کیونکہ حدیث کا انکار دین کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے نبی کا انکار ہے قرآن میں جا بجا اللہ رب العامین نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ رب آتا کم رسول مانا کمن فخذ جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں قرآن بھی دیا اور حدیث بھی دی ہے جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے انا نہ ذکر و انا لہ الحافظون ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے ہمارے بہت سارے اہل سلما بھی کہہ دیتے ہیں قرآن کی حفاظت کے تعلق سے اس آیت کو پڑھتے ہیں حالانکہ یہ ذکر میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے کیونکہ قرآن کو دین کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے تو از ذکر میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہے پورا دین ذکر ہے اور اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لہذا دین کو اللہ رب العامی نے محفوظ کر دیا حدیثوں کو محفوظ کر دیا ہے تو حدیث کے بغیر انسان نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی دین کے کسی بھی حکم پر انسان عمل کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنی اطاعت کا حکم دیا رسول کے اطاعت کا حکم دیا اور جو ولی امر ہے ان کی اطاعت کا حکم دیا اور ولی امر کے اندر علماء اور عمرا جو حکمراں ہیں دونوں شامل ہیں دونوں داخل ہیں اس کے بعد فرمایا کہ فین تنازعات فی شعین کسی بھی چیز کے اندر اگر تمہارا اختلاف ہو جائے فردو و رسول اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو قرآن اور حدیث کی طرف اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کی طرف بات کو لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جو دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہے جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ تضاد ہے اور تناقض ہے اور اللہ تضاد اور تناقض سے پاک ہے لہذا جب اللہ رب العامی نے کہا کہ رسول کی طرف بات کو لوٹا دو اس کا مطلب یہ کہ رسول کی ساری باتیں رسول کی ساری سنتیں رسول کی ساری حدیثیں محفوظ ہیں جب ہم نبی کی سنتوں کا مطالعہ کرتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایک انسان حیران ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جسے ہم کہتے ہیں اسے بھی صحابہ نے محفوظ رکھا اور اسے بھی لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے معمولی سی معمولی چیز جس کو ہم کہتے ہیں حالانکہ نبی کی سنت معمولی نہیں ہوتی ہے اگر کسی عمل عمل کی نسبت کسی عظیم شخص کی طرف کر دی جائے تو عمل عظیم بن جاتا ہے نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں پیدا ہوا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے نبوت اور رسالت کے بعد روبیت اور لوہیت ہی کا مقام بچتا ہے الوحیت اور ربویت کے بعد نبوت اور رسالت کا مقام آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لہذا ان کی طرف اگر کوئی عمل منسوب ہے وہ معمولی نہیں ہے اسے معمولی نہ ہم کہیں اللہ رب العالمین نے اس کی بھی حفاظ فرما دی صحابہ کے ذریعے آپ نماز کی مثال لے لیجئے نماز میں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جسے ہم کہتے ہیں اسے بھی صحابہ نے بیان کر دیا ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے آپ دیکھیے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہو قیام کی حالت میں ہے دو سدوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے رکوع کی حالت میں ہے رکو کے بعد قومے کی حالت میں اس کی نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے یہ پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا ہمارے بہت سارے الحدیث بھی کرتے ہیں جب وہ رکو کی حالت میں ہوتے اپنے انگوٹھے کو دیکھتے ہیں یہ انگوٹھا دیکھنے والی بات صحیح نہیں ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہو آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے یہ صحابہ نے بیان کیا ہے اور جب انسان تشود کی حالت میں ہو اور جب اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دے اس وقت انسان کی نظر شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شہادت کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی جب آپ تشود کی حالت میں ہوتے تھے آپ جہاں سجدہ کرتے تھے اس حالت میں وہاں پر آپ کی نظر نہیں ہوتی تھی شہادت کی انگلی پر آپ کی نظر ہوتی تھی یہ بہت بڑا عمل نہیں نظر آتا ہے لیکن یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اسی اللہ رب العالمی نے اس کو بھی صحابہ کے ذریعے سے محفوظ کر دیا ہے تو نبی کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوا ہے نبی کا کوئی بھی عمل گم نہیں ہوا ہے اسے صحاب کرام نے محفوظ کر دیا ہے کیونکہ آپ نبی تھے صاحب شریعت تھے اللہ رب العالمین نے آپ پر وہی اتاری تو قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور حدیث کو بھی اللہ نے نازل کیا دونوں نازل ہوئے ہیں آسمان کے اوپر سے حضرت حسان بھی ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے ہی حدیث اور سنتیں بھی نازل ہوتی تھیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا وہ انزلا علی کل کتاب الحکمہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا اور کتاب اور حکمت اگر قرآن میں ایک ساتھ آئیں تو حکمت سے مراد نبی کی سنتیں ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے تمام علماء جن سے میری ملاقات ہوئی اور جن کے عقیدے اور منحج سے میں راضی ہوں ان سب کا قول یہ ہے کہ الحکمت اگر قرآن میں کتاب کے ساتھ آئے اس سے مراد اللہ کے رسول کی سنت ہے اور امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا مفسرین کا کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ الحکمت سے مراد قرآن میں اگر دونوں ایک ساتھ آئیں تو اس سے مراد نبی کی سنتیں ہیں تو اللہ نے سنتوں کو بھی آسمان سے نازل کیا ہے جیسے قرآن کا نزول ہوا ایسے سنتوں کو بھی اللہ رب نے نازل فرمایا تو حدیث قرآن کو بیان کرتی ہے اور حدیث کے اندر مستقل بھی مسائل ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں تو الحمد للہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے جامعہ میں زیر تعلیم ہیں جہاں آپ کو کتاب و سنت کی سلب سالین کے منحص کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے قرآن و سنت کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں وہ لوگ بھی کتاب و سنت کی قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں لیکن سلب صالحین کی منحص کی باتیں نہیں کرتے وہ کیونکہ جب سلب صالحین کے منحص کے مطابق آپ اگر قرآن کو سمجھیں گے تب وہاں پر فرق نظر آئے گا اسی لیے ضروری ہے اور یہ منحج آج سے نہیں ہے یہ اسی زمانے سے جس دن سے اللہ نے دین کو دنیا کے اندر بھیجا منہج کا ذکر آج اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے سلب صالحین کے منہج کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں اس لیے منہج کا نام لیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ منہج نیا ہے قرآن اللہ کیا قرآن میں سورہ فاتحہ کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی اس میں اللہ نے صلاح الزین نام تھا علیہ کہا اور قرآن کی دیگر آیات کے در اللہ اقبال منہج کا ذکر کیا تو منہج آج سے نہیں ہے لیکن جب پہلے قرآن و حدیث کہا جاتا تھا تو اس کے اندر منہج بھی آ جاتا تھا کہ اس قرآن و حدیث کو منہج سلم کے مطابق سمجھنا ہے لیکن آج جب ایسی جماعتیں اور ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے مطابق سمجھنا شروع کیا تب منہج کی بات کہی جانے لگی یہ ساری چیزیں ضرورت کی پیداوار ہوتی ہیں پہلے قرآن کی تعریف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اب یہ کافی نہیں ہے کہنا جب خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا اور قرآن کو لوگوں نے مخلوق کہنا شروع کیا تب اس کے بعد سے قرآن کی تعریف یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے پہلے یہ بات نہیں کہی جاتی تھی جب بنو باسیہ کے دور خلافت میں یہ فتنہ پیدا ہوا اس کے بعد سے یہ کلام اللہ اور قرآن کریم کی تعریف یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے جبیل العمین کے ذریعے سے نازل کیا جس کی تلاوت پر انسان کو عجر ملتا ہے یا عبادت ہے اور جو محفوظ ہے اور اس طریقے سے جو رسم عثمانی کے اندر جسے اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے اور جو مخلوق نہیں ہے کیونکہ پہلے بات نہیں کی جاتی تھی کیونکہ سب کا ایمان عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کا صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی اگر مخلوق مان لیا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مخلوقیت کی بھی صفت ہے اس سے پورا دین درہم برہم ہو جائے گا مخلوق کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں ایک مخلوق ہے اور اس مخلوق کی شکل دو دفتیوں کی شکل میں ہے ہمارے سامنے اس لیے مام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ ہم سمجھتے ہیں کہ خلق قرآن کا معاملہ بہت معمول نہیں ہلق قرآن کا معاملہ پورے دین کو ملیا میٹ کر دینے والی چیز ہے یہ کیونکہ اگر آپ اسے مخلوق مانتے ہیں تو جیسے ہماری شکل ہم بھی مخلوق ہیں پہاڑ مخلوق ہیں سمندر مخلوق ہیں چار ستارے مخلوق ہیں وہ سب مخلوق ہیں ان کی اپنی اپنی شکلیں ہیں لہذا قرآن بھی مخلوق اس کی یہ شکل موجود ہے اور جیسے ہمارا کوئی حکم نہیں ہے ہم سے قرآن کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ایسے گویا کی قرآن سے بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا تو پورا کا پورا دین درہم برہم ہو جائے گا اس لیے امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے صلی اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت فرمائی تو یہ جو منہج کی بات جس کا آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سلفی لوگ اہل حدیث لوگ ہمیشہ منہج منہج کی بات کرتے ہیں تو اس لیے منہج کی بات کی جاتی ہے کیونکہ آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے جو سلب سالین کے منہج سے خروج کرتے ہیں قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ منہج کا ذکر بار بار کیا جائے اور جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس چیز کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھیے پورا قرآن اللہ رب العامین نے بار بار توحید کا ذکر کیا ہے بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناز تک پورا قرآن توحید ہے یا تو اس میں توحید کا سراحت کے ساتھ ذکر ہے یا توحید کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے جو انعام رکھا اس کا ذکر ہے یا جو توحید پر ایمان نہیں لائے موحد نہیں بنے ان کے لیے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا ذکر ہے یا دنیا میں ان کی ہلاکت و بربادی کا ذکر ہے یہی ساری چیزیں ہیں اس لیے قرآن پورا کا پورا توحید ہے اس میں آپ کو قدم قدم پر جگہ جگہ آپ کو توحید کا ذکر ملے گا بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ توحید کا ذکر پورے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اذانیں دی جاتی ہیں ہر ملک اور ہر شہر کے کے اندر نمازوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں پورے چوبیس گھنٹہ دنیا کے اندر اذان ہوتی رہتی ہے اذان میں توحید و رسالت ہی کا ذکر ہے کلم توحید ہی کا ذکر ہے نبی کی نبوت و رسالت ہی کا ذکر ہے تو توحید خالص اتنی اہم ہے کہ اس لیے اس کا بار بار ذکر ہے اور منہج بھی اتنا اہم ہے کیونکہ اگر منہج انسان کے پاس نہیں رہے گا راستہ تو کس راستے پر چلے گا اللہ رب العالمین نے دو راستہ بنایا ہے ایک راستہ دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے سرات مستقیم ہے اور دوسرا جو ہے پلسرات وہ بھی سرات ہے اگر دنیا میں آپ سرات پر رہیں گے تو اس سرات پر آپ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے ذکر کیا جا رہا تھا اور یہ بتایا گیا کہ اذان بھی پورے چوبیس گھنٹے ہوتی رہتی ہے اور اذان کے اندر بھی توحید ہی کا ذکر ہے اور الحمدللہ اذان شروع ہوئی تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہیں اور آپ کو یہاں پر سلب سالین کا منحج بتایا جا رہا پڑھایا جا رہا ہے آپ یہاں پر اونچی کلاس کے اندر ہیں یہاں سے انشاءاللہ فارغات کافی تعداد میں موجود ہیں اور آپ بھی فارغات ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ فارغ ہونا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے علم ایک امانت ہے منج سلف ایک ذمہ داری اور ایک احساس ہے جامعہ کے ذمہ داران اور جامعہ کے جو بانیان ہیں یا یہاں کے جو اساتذہ اور معلمات ہیں وہ آپ کو تیار کر کے منہج یہ منہج سلف پر آپ کو میدان اور معاشرے میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر کے جامعہ کی نمائندگی کریں آپ جامعہ کی نمائندہ ہیں جامعہ کی آپ سفیر ہیں آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا اور پڑھا ہے آپ اس کے ذریعے سے اپنے خاندان کی گھر والوں کی پورے معاشرے کی آپ اصلاح کریں ایک شخص کی تعلیم ایک شخص کی ہوتی ہے لیکن ایک عورت اور ایک بچی کی تعلیم جیسا کہ کہا جاتا ہے پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور جس امانت کو لے کر کے آپ لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں وہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں جو کچھ حاصل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے باقاعدہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ جو علم حاصل کرے اسے لوگوں تک نہ پہنچائے اس کی مثال ایسی ہے جس کے پاس کنز اور خزانہ ہو اور اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے تو اللہ رب العالمی نے آپ کو علم دیا ہے اور علم ایک ایسی دولت ہے جتنا آپ اسے خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں آپ انتہائی عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے جیسے اللہ نبیوں کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے یرف اللہ عام امن منکم والذین اوت العلم درجات جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے اور جو علماء ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں عالمات ہوں یا علماء ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے سب سے عظیم چیز توحید اور سنت ہے آپ اس عظیم چیز کو حاصل کرنے والے ہیں لہذا آپ سب سے عظیم ہیں آپ کبھی احساس کمپنی کا شکار نہ ہو کہ ہم تو دین کا تعلیم حاصل کرنے کیا کریں گے جا کر کے کسی مدرسے میں پڑھائیں گے معلمہ بن جائیں گے ٹیچر بن جائیں گے یا اس طریقے سے کوئی عالم دین کسی مسجد کا امام بن جائے گا خطیب بن جائے گا اور اس کے آگے کیا اس کی ترقی ہوگی یہ سب مت سوچیے آپ آپ اللہ رب العالمین کے انبیاء کے وارث ہیں نبی کے وارث ہیں آپ اور نبی علم چھوڑ کر کے جاتا ہے مال و دولت نبی چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی علم اسے کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے توحید اور سنت جو جس کا علم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں فرشتے آپ کے راستے پر بچھاتے ہیں صدر جمہوریہ یا اس طریقے سے وزیر اعظم یا کوئی بڑی شخصیت کہی جاتی ہے تو اس کے استعمال کے لوگ کارپیٹ سرخ قالین بچھاتے ہیں سرخ قالین اس کے استعمال کے لیے آپ کے استعمال کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس سے بڑے اعزاز کی کیا اور کیا چاہیے آپ کو یہ اعزاز اللہ رب العامی نے آپ کو بخشا ہے جب گھر سے نکلتے ہیں فرشتے آپ کے راستے میں آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاضر کرنے کے نکلتے ہیں یہ دین یہ اللہ کے دین کا علم حاضر کرنا یہ جنت کا راستہ ہے اس کا راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے وہ ساری حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں لہذا آپ کبھی احساس کمپنی کا شکار نہ ہوں کہ آپ کا مقام کچھ نہیں ہے اور آپ وہی فقیری اور وہی بوریا نشینی اور وہی چیز نہیں آپ بہت عظیم ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے علماء ربانین علماء سلف اور اس طریقے سے اہل حق علماء کے ذریعے سے دین کے اللہ رب العالمین ہمیشہ حفاظت کی ہے قرآن اور دین کی حفاظت آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے آپ اتنے عظیم مقام پر فائز ہیں وقر رب ضدنی علما اللہ فرماتا کی ہمارے نبی کو اللہ رب ابلامین نے حکم دیا کہ علم میں اضافے کی کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کیونکہ ادھورا علم یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے گہرا علم انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اگر کوئی ادھورا ڈاکٹر ہو تھوڑا موڑا پڑھ لیا دو چار کلاسیں دو چار ایک آدھ سال پڑھ لیا کوئی اسے دوا لینے کے لیے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ماہر نہ ہو اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود نہ ہو اور جب تک ڈاکٹر اس کے بارے میں نہ کہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے تو دین کے اندر پختگی ضروری ہے دین کے اندر بصیرت ضروری ہے الحادی سبیل ادو اللہ بصیرت انانا وہ منی تبانی بصیرت یہ نام ہے دین کی فقہ کا میرد اللہ بھائی خیر وفقی فقی الدین اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو دین کی مہارت انسان کے لیے ضروری ہے دین کی مہارت کے بعد انسان فتویٰ دیتا ہے اور دین کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے جیسے کوئی ڈرائیور ہے مان لیجیے اگر تھوڑا بہت اس نے سیکھ لیا گاڑی چلانا تو گاڑی لے کر کے راستے پر نہیں نکلتا ہے روڈ پر نکل جائے اگر وہ نکل گیا اس کا ابھی ماہر نہیں ہوا ابھی صحیح طریقے سے چلانا اس کو نہیں آیا اگر وہ راستے پر نکلے گا تو لوگوں گائل کرے گا لوگوں کی موت کا ذریعہ بنے گا لیکن ماہر جب ہو جائے گا اس کے بعد چلائے گا تو اس کے بعد اس کی وجہ سے کسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جب تک مہارت انسان کے پاس نہ ہو جائے اس وقت تک انسان دین کے بارے میں اپنی عقل سے انسان یا کچھ کہنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے وقر رب جدید علما علم نافع اور علم کے اندر پختگی اور بصیرت اور مہارت یہ انسان کے لیے ضروری ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کچھ تھوڑا سا علم حاصل کر لیا فتوا دینا شروع کر دیا اسٹیج سجانے لگے لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے حالانکہ ان کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے اور ان کو اس طریقے سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیے ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے علم حاصل کرنے کے لیے کیا آپ اسی کیسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس جو اچھا ڈاکٹر نہ ہو نیم حکیم خطرے جان نیم اللہ خطرے ایمان تو پختگی ضروری ہر چیز کے اندر جس کے پاس گہرا علم ہو تفقر الدین ہو اور اس طریقے سے مہارت ہو علم کے اندر بصیرت ہو ہمارے پاس ایسے علماء کی کمی الحمد ابھی ہمارے شیخ شفیق عالم صاحب بتا رہے تھے اس یہاں آپ کے شہر حیدرآباد میں دو سو سے زائد علماء کرام الحمدللہ الحمد موجود ہیں چار سو کے علماء الحمد موجود ہیں یہ ہمارے علماء ہیں کے ذریعے صاحب علم حاصل کریے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے جو علماء کے ساتھ جنہوں نے تلمس تحریر کیا جن کو علماء نہیں کہتے کہ ان سے علم حاصل کیجیے سے لوگوں کے پاس مت جائیے الحمدللہ ہمارے پاس علماء موجود ہیں ان سے علم حاصل کیجیے یہ بہت سارے لوگ آج کسی کی چرب زبانی سے اور کوئی اچھا بولتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں ڈاکٹر جو ہے اسرار احمد کو لوگ سنتے ہیں یا اسی کیسے مرزا ہے اس کو لوگ سنتے ہیں مرزا علی علی انجینئر مرزا جو پکا رافضی ہے اور رافضیت کے لوگوں کو دعوت دینے والا ڈاکٹر اسرار وحت وجود کے قائل تھے صوفیت والا ان کا عقیدہ تھا خروج اور بغاوت کی طرف وہ لوگوں کو ابھارتے تھے ہمیشہ حکمرانوں کو برا بھلا کہتے تھے یہ سلب سالین کا مناج نہیں ہے یہ سلب سالین کا مناج نہیں ہے سلب سالین کا مناج کیا ہے یہ ہے کہ عمرہ کی اطاعت کرنا حکمرانوں کی اطاعت کرنا اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو برا مانتے ہیں لیکن ان کے خلاف خروج کرنا لوگوں کو بغاوت کی تعلیم دینا لوگوں کو ابھارنا یا ان کے بارے میں معاشرے کے اندر ان کی خامیوں کو بیان کرنا یہ سلب سالین کا عقیدہ اور مناج نہیں ہے ہمارے ماں باپ ہیں ان سے بھی خامیاں ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خامیوں کو روڈ پر جا کر کے ہم بیان کرتے ہیں ہمارے اندر خامیاں ہیں کہ ہماری خامیاں اگر کوئی روڈ پر بیان کرے کیا ہم اس کو اچھا سمجھیں گے کوئی انسان اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اس لیے جو حکمراں ہیں مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنا ان کے خلاف فروج نہ کرنا بغاوت نہ کرنا یہ سلب سار ان مناج ہے لہذا منہج سلف یہ ہے کہ جو دین اللہ رب العامی نے بھیجا ہے اس دین کو صحابہ تابعین طب تابعین جو بہترین صدیوں کے لوگ ہیں ان کے فہم اور عقیدے کے مطابق قرآن اور دین کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا عقیدے میں بھی اعمال میں بھی اخلاق میں بھی بے و شرح کے اندر بھی تجارت میں بھی معاملات میں بھی تمام چیزوں میں ان کے مطابق سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ منہج صرف ہے یہی دین ہے میرے بھائیوں یہی دین ہے لہذا یہ دین لے کر کے آپ یہاں سے جا رہی ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئے گی آپ کے ذریعے سے پورے معاشرے کی پورے خاندان کی صلاح ہوگی لہذا آپ گہرائی کے ساتھ پختگی کا علم حاصل کیجیے پڑھیے علماء کے ساتھ جڑے رہیے کتابوں کا علم حاصل کیجیے یہ موقع ملا بار بار آپ لوگوں کو موقع نہیں ملے گا ہماری دعا کہ اللہ العالمین ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے اللہ العالمین ہم سب کو سب سازی کے عقیدے اور منحص پر قائم رہے رکھے الحمد یہاں پر ہماری جمعیت ہے ہمارے امیر ہیں ہمارے ناظم ہیں ان کے ذریعے سے پروگرام ہوتے ہیں دورات ہوتے ہیں ان سے جل کر کے ہم رہیں اگر بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو شیر اس کا شکار کر لیتا ہے لیکن اگر وہ ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے تو شیر اس کا شکار نہیں کر پاتا اگر آپ جماعت سے نکلیں گے جو درخت کی ٹہنی اگر درخت سے ٹوٹ جائے تو سوکھ جاتی ہے لیکن جب تک درخت کے ساتھ رہتی ہے ہری بھری رہتی ہے آپ ہمارے درخت کے ساتھ رہیں گے جماعت کے ساتھ جمیت کے ساتھ رہیں گے آپ ہمیشہ امن و امان میں رہیں گے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر کے رکھیں گے بہت بڑے بڑے فتنے ہیں بڑے بڑے لوگ اس فتنے کو نہیں بھاپ پاتے ہیں نہیں جان پاتے ہیں لوگ ان فتنوں کے اندر آدمی کا علماء کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ہم بزدل نہیں ہیں کہ لوگ ہمیں بزدلی کا تانا دیتے ہیں سب سے بزدلی یہ ہے کہ توحید کا ذکر نہ ہو شرک پر رد نہ ہو دین کی وہ دین جو اللہ نے بھیجا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا سب سے بڑی بزدلی ہے یہ یہ سب سے بڑی بزدلی ہے یہ یہ بزدلی نہیں ہے منہجر سلب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا آج اپنے گھر کے ایک فرد کی صلاح نہیں کر سکتا اپنی بیوی اپنے بچے کی صلاح نہیں کر سکتا خود اپنی صلاح نہیں کر سکتا آج روڈ پر کھڑے ہو کر کے حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے وہ یہ سلب سالین کا مناج نہیں ہے وہ وہ اپنی صلاح نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا سکتا اس کے گھر کے اندر شرک اور بدات اور خرافات ہو رہی ہے اس کی تردید نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہتا بچے ہماری نہیں سنتے بیوی ہماری نہیں سنتی اور یہاں بیٹھ کر کے بادشاہوں کو حکم دیتا وہ جس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے ہیں جس کی بات اس کی بیوی نہیں سنتی ہے جس کی بات اس کا بچہ نہیں سنتا ہے وہ یہاں بیٹھ کر کے بادشاہوں کو تعلیم دیتا ہے بادشاہوں کے لیے حکم اور جو ہے حکم جاری کرتا ہے کہ بادشاہوں کو ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے سلب سالین کا مناج نہیں ہے اور جب ہم مناج کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ بزدلی نہیں ہے یہ امانت ہے جو اللہ رب العامن نے اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ کے ذریعے سے طبعین تابعین طب تعبین اور جو سلسلہ ہے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے لہذا اس امانت کے اندر ہم سے خیانت نہیں ہوگی وہی ہم مناج پیش کریں گے جو اللہ رب العامین نے مناج ہم کو دیا ہے جو نبی نے ہم کو مناج دیا ہے تو ہمارے پاس ایک سچا راستہ ہے وہ راستہ جنت تک لے جائے گا آپ کو دوسرے راستے پر جانے کی کیا ضرورت ہے جہنم کے راستوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے وہ سب جہنم کے راستے جنت کا ایک ہی راستہ ہے اللہ نے ایک ہی دن بھیجا ہے ایک ہی راستہ ہے لہذا وہ اسی راستے پر قائم رہیے اسی راستے پر عمل کرنے کی توفیق توفیق اللہ ہم سب کو دے اور ہمارے علماء سے سلفی اور اہل حدیث علماء سے آپ لوگ جڑ کر کے رہیے خاص طور سے فتنوں کے دور میں آج فتنوں ہی کا دور ہے اور اسی پر قائم رہیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر و صلابینہ محمد والا علیہ و صاحب